شام چن ویر دارت ہوا مزلو میں شبیر ہوا مزلو میں شبیر دارت ہووی سات ہے شام چند رواں پا گوار سارے اولاد تم کے پیارا میں میرے بابے تسے ویر پارت ہوئی ڈاڈا مظلوم ہے شبیر دی پارت ہوئی